سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے دس یا پندرہ پارے پڑے ہیں اور ان پاروں کو پڑھنے کے بعد مرحومین جو مرحومین ہیں ان کو حال ثواب کر دیے گئے ہیں اب قرآن پاک پہلے پارے سے دوبارہ پڑھیں یا جتنے پارے باقی رہ گئے ہیں وہ پڑھیں وہاں سے دوبارہ قرآن پاک شروع کریں اور باقی دوسرے مرحومین کو بخشنے کے لیے اس کے لیے ذرا فرما دیجیے ہاں، جہاں سے بھی وہ پڑے گا جہاں سے شروع کرے گا جتنا پڑے گا اتنا سواب اس کے پاس ہے وہ سواب جو ہے وہ جس کو چاہے گا بخش دے آگے سے پڑھے گا تو اتنا آگے سے پڑا اس کا سواب ہوگا شروع سے پڑھے گا تو جتنا شروع سے لے کر پڑے گا اس کا سواب ہوگا جتنا وہ پڑے گا اتنا اس کا سواب ہوگا اور اتنا سواب وہ دوسرے کو بخش سکتا ہے جو پہلے بخش دیا پھر دوبارہ وہ نہیں بخش سکتا ایک مرتبہ ہی بخشنا ہے چاہے ایک کو بخشے چاہے ایک لاکھ کو بخشے جتنوں کو زیادہ بخشے اتنوں کو زیادہ کو سواب پہنچے گا اور پڑھنے والے کو سب کی تعداد کے مطابق برابر جو ہے وہ سواب پہنچے گا چاہے وہ شروع سے کرے شروع اگر وہ چاہتا ہے کہ پورا دوسرے کو بخشنا ہے تو پھر شروع سے کرے اور اگر مطلق بخشنا ہی ہے تو پھر جہاں سے وہ چاہے شروع کر لے آخر سے جہاں ختم کیا پندرہ سے آگے سولہ پارے کو شروع کرے گا تو آخری پندرہ پاروں کے اس کو سواد مل جائے گا جس کو وہ بخشے گا تو جیسے وہ چاہے جس کو جتنا چاہتا ہے اس طریقے سے وہ قرآن کو شروع کرے اور اس طریقے سے پڑھے جی سہیل عبد المسلم جی، السلام علیکم حضرت صاحب تمام حسین